فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے وہ کلمات جو اللہ نے آدم کو سکھائے تاکہ ان کے ذریعے اپنی توبہ کا اعلان کریں یہ دعا تھی ربنا نلم انفسنا و علم تو ترہم من لنکون یعنی اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو ہم بے شک خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے العراف آیت تیئیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آدم من ربه کلمات کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ آدم نے کہا یا رب کیا تو مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا اللہ نے کہا ہاں آدم نے کہا اگر میں توبہ کروں اور اپنی حالت درست کر لوں تو کیا تو مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دے گا اللہ نے کہا ہاں حاکم بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام جمع کر دیے ہیں اس میں توبہ کرنے والے کے لیے ایک طرح کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس پر مہربان ہوگا